اللہ ہی کا ہے جو کچھ اسمانوں ہے اور زمے میں ہے بے شک اللہ ہی بے ناز ہے سب خوبیوں سراہا